اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہر کس نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں